الم یا کونو من منی یمنا کیا وہ منی کا ایک قطرہ نہیں تھا جسے رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے